تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا اور اس نے رات کو چہ بنا اور سورج اور چاند کو حساب یہ سادھا سدھایا ہوا ہے زبردست جانی والے کا